امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا آپ جب اسے اتار رہے تھے تو ایک شخص ابو برزہ اسلمی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ابن قتل اسلام کا بدترین دشمن کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چوالیس